زان یا سہباب تازان کے سفر کی کیونکہ آزاد دفارت و حضور نہیں ہوئی وہ سفر کے خود صفائبین ہوئی ٹول موجود بھی یعنی نہیں دی وہ سے ضرورت نہیں باپ ملاقات تو جن ہو سکا ہے انتظار تو چانو بھی بازان مستحق دے قسم چدار حضور منعقد دے دفعہ قسم دار کی دفارت و دفع دے دور فائدہ بھی کشتہ

اب کہ خدا نوی وال کھول اور سہول میں بھی مطلب کو